نظر نے شعبہ سے اسی سند سے اس جیسی روایت بیان کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو پچیس